أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم معزز علماء کرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑا ہے جو نبیوں کا سلسلہ ہے اور بڑا مبارک سلسلہ ہے یہ اسی کا کرم ہے اسی کا احسان ہے اسی کا انتخاب ہے اگر ہم تھوڑا غور کریں گے اپنے خاندان میں اپنی قوم میں اپنے علاقے میں کتنوں میں سے ہم کو اللہ پاک نے ورنہ تشریف ہے کتنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور کن حالات سے گزار کر نکال کر یہاں تک پہنچایا اور پیچھے جائیں گے کسی کا یہ ہوگا کہ ناظرہ میں بھی نہیں چل پا رہے تھے برابر ہوگا کہ نہیں چل پا رہے تھے کافی مشقت کے بعد تو اوپر سے طے تھا کسی کا یہ ہوتا ہے کہ والدین نہیں چاہتے تھے اسی کا ذوق تھا کسی کا یہ تھا کہ گھر میں اور ہم سے زیادہ اس قابل لگ رہے تھے کہ یہ نکل جائیں گے لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نکال دیا کہ پیچھے کوئی ایسے حالات نہیں تھے پھر پڑھ لینے کے بعد بھی اس وقت چونکہ ہمارے یہاں بہتات ہیں الحمد پڑھنے والوں کی تو اس میں آگے کی زندگی کے لیے خدمت کا انتخاب ہے اور سلائی نے سامنے دوسری اور جگہ مل رہی تھی پڑھانے کے علاوہ کوئی دکان پر تجارت میں کوئی پارٹنر آ رہا تھا سامنے سے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ کام کرتے ہیں اور بھی شکلیں سامنے تھی فراغت کے بعد دوسرے تعلیمی ادارے جو ہیں عصری تعلیم کے اعتبار سے وہاں کے لیے بھی بہت سارے راہیں کھلی ہوئی لیکن اللہ ہی نے بر وقت کی ہے اور ایک راستے کا ہم کو لگایا ہے تو ہم اس پر اس کے شکر گزار ہیں العلم فینا بقسمتی العلم ولی جہلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے فرمائے ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم لکھا ہے اور اوروں کے لیے مال لکھا ہے یہ دو چیزوں کے پہلے دن سے جوڑ نہیں بیٹھا جائے گا ان دو چیزوں کا کیا تھا جو ایک طرح سے سوکن کی طرح رہے بہت کم گھروں میں جمع ہوا یہ دو سوکنیں جمع نہیں ہوتی بہت کم گھروں میں کامیاب ہو جاتا ہے ان کی جمع ہو گئی ایسے آپ دیکھیں گے نبیوں کی تاریخ میں بھی نو علیہ السلام کو دیکھیں مسا علیہ السلام کو دیکھیں اور دیگر انبیاء کو بھی کہ قسم پورسی زیادہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو آپ نے قسم پورسی کو پسند فرمایا مال کے ساتھ نبوت اور فقر کے ساتھ ہیں آپ نے فقر کے راستے کو اختیار کیا ایسے ہی ہم ہمارے جو اکابر اور اسلاف گزرے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں گے زیادہ تر وہی ہوئے کہ جو قسم پرسی کے عالم میں پلے بڑے پڑھے تو پھر بھی اداروں میں اچھا نظام ہو گیا سہولتیں ہو گئی اچھی سہولتیں پچاس فیصد سے زائد طلبا وہ ہوتے ہیں جن کو گھر سے اچھی سہولت مدد سے مل گئی اچھا گھر ہے یا پکا کمرہ ہوتا ہے گھر میں کھانا پینا انیس بیس یا تازہ روزانہ ملتا ہے گھر میں کچا باتھ روم ہے یہاں پکا ملتا ہوں ایسے پچاس فیصد سے زائد طلبا ہوں گے مدرسوں میں دیہی علاقوں کے خصوصاً جو غریب طلبا ہوتے ہیں کرائے کے گھر میں والدین رہتے ہیں خود ایک کمرہ ہے ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے گھر میں ایک کمرہ اور چھوٹا سا ایک پیچھے ایک پلنگ رہ جا رہا ہوں اتنا ایک حصہ تھا اور ایسے تین منزلیں تھے دونوں کے تین بھائیوں کی تین فیملیاں اس میں رہی اور اس میں بھی بچے تین تین چار چار بڑے ہو گئے چار چار بچے بڑے ہو گئے اس میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں مدرسے میں ان کو اچھی مناسب جگہ ملتی ہے ٹھہرنے کے لیے رہنے کے لیے تو اب تو بہتر انتظامات ہو گئے لیکن عموماً جو ہم دیکھیں گے تاریخ میں کہ ایسے ہی لوگوں نے اس دین کی خدمت کی ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب عموماً ایک بات فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ساتھ غریبوں نے دیا اس لیے جو اس وقت کے پڑھے لکھے کہو یا چودھری قسم کے لوگ ہوتے تو یہی کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں کون اراضی ارادی کا قوم ہے تو ہم کیسے تمہارے ساتھ آ رہے آپ کو بھی مکہ والا کہ آپ ہمارے لیے کوئی وقت خاص کرے <coughs> آپ ہم سے بات کریں تو آپ نے کہ میں نے ام مکتوم کو روک دیا تھوڑا نصیحت کی خاطر تو فوراً اوپر سے آئے آگے غلام تو یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی انہیں لوگوں نے دیا زیادہ آپ نے ان کو چھوڑا نہیں چودھریوں کو سرداروں کو مالداروں کو اور نہ ان سے متاثر ہوئے نہ ان کو چھوڑا اور نہ ان کا اثر لیا کسی قسم سے کہ ان سے متاثر ہو گئے اور آپ محنت کرتے رہے تو ابتدا میں جو لوگ آئے وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غلام بلال وغیرہ تھے علی یاسر ایک غریب خاندان تھا مکے کا جنہوں نے پورے خاندان نے ایک ساتھ اسلام قبول کر کے آپ کا ساتھ دیا تو یہی پوری اس کی پیچھے سے تاریخ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلاط و السلام جو ہوں گے اسی طریقے سے اس لیے کہ حقیقی آدمی کی عزت عزت کہیں یا حقیقی اسباب کہیں دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کسی کام کے چلنے کے لیے ایک تو مادہ پرستوں کے اسباب ہیں کہ ان کے اسباب ان کے خدا ہیں ان کے اسباب ان کے خدا آئے ان کے پاس سبب نے وہ کام نہیں کر سکے اور ایک جو ہے وہ دین پسندوں کے اسباب ہیں کہ وہ سبب کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت حکم سمجھ کر استعمال کر بقدر ضرورت بوقت ضرورت حکم سمجھ کے استعمال کرتے کہ حکم اللہ اس لیے استعمال کرتے پھر وہ اس رخ سے اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی تائید کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے مال لگا کر سیکورٹی کا نظام کیا جاتا ہے کسی بڑے کے لیے کسی لیڈر کے لیے کسی بادشاہ کے لیے ان کے لیے سیکورٹی مکڑی کا جالا بن گئی سخت وقت میں بہت سخت وقت تھا وہ اس وقت آپ پر کہ آپ کے لیے یعنی موسٹ وانٹیڈ وارنٹ ہے یہ کہ مکہ سے آپ نکلے ہوئے تو سفر کے مکہ کا یعنی ایسا کہ اس کو جہاں ملے وہاں سو اونٹوں کا انعام رکھ دیا تھا آج کل انعام رکھتے ہیں کہ بھائی موسٹ وانٹیڈ گورنمنٹ لگانے پر اتنے کروڑ ملیں گے تو ایسا انعام رکھ دیا تھا اور وہ ابو یہ حضرت سہیب ربی اللہ تعالیٰ جب جا رہے تھے ہجرت کر کے ان کا پیچھا کیا مکہ والوں نے ٹیلے پر چڑھ گئے کچھ تیر تھے ان کے پاس کچھ لیزا تھا ٹوٹا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو کر جاؤ سنو میرے پاس اتنے تیر ہیں مقابلہ کروں گا تمہارا اور وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ نیزا ہے اس سے کروں گا اور پھر اگر وہ بھی بس میں نہ رہا تو پھر تم سے جو ہو سکے کر لینا لیکن سنو میرے پاس مکے میں اتنا مال ہے اور باندیا ہے میری دو تو اس کو لے لو مجھے چھوڑ دو تو اس پر راضی ہو گئے ہو اور پہنچے ہجرت کر کے مدینہ اتنے میں تو جبریل پہنچ چکے تھے مینا سے میں یہ شری نقص اللہ لے کر گئے تھے وہاں دربار نبوت میں پہنچتے ہی آپ نے استقبال کیا ان جملوں کے ساتھ رب حل بھائی ہو یا با یا کہ بڑے نفے کی تجارت کر کے آئے ہو تو اس سبب کو داؤ پہ لگا دیا اس سبب کو داؤ پہ لگا دیا اور اس کی حیثیت بتا دی کہ مال کی حیثیت اتنی ہے اس دنیا کی ہماری نظر میں ہماری اصل چیز ہے ہمارا ایمان ہمارا دین ہے اس کی حفاظت کی خاطر ہمیں ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور حضور فرما رہے کہ بہترین تجارت کر کے آئے اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کی تعریف کی امین شریف نفس امر تو یہ ہمیشہ ایسے ہی چلا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے کام زیادہ کیا کہ جن کے پاس صبح کھایا تو شام کا کھانا نہیں تھا عید کے دن نئے کپڑے نہیں تھے لیکن عید کی نماز انہوں نے پڑھائی کپڑے نئے نہیں تھے لیکن مجمے میں وہی دولہے دکھتے تھے مجمے میں آپ دیکھیے ایک مالدار آدمی دس ہزار کا جوڑا پڑھتا تھا امام صاحب سات سو والا چھ سو والا ہوتا ہے لیکن دونوں میں آپ دیکھو گے تو دلہا کون ہوتا ہے بولو نا بلکہ تو سال پر دلہا ہوتا ہے سال بھر دولہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا قلبی سکون ہے ایک وہ اندر کا ایک قلبی سکون ہے کہ آدمی کے دو تین جوڑی کپڑے اسی کو آدمی دھا کے صاف کر کے آدمی پہن کر اور خوش ہے وہ تو اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے پہلے باطل نے یہ کوشش کی اس طرح کی اور ایسا سے کمتری کا شکار کیا گیا پہلے علم کو کہ بھائی اتنا کرنے کے بعد بھی کیا ملتا ہے لیکن خدمت کرنے کی پانچ وقت نماز پڑھانے کی اور موتر ٹھیک ہے ایک طرف عوام میں جہالت اور جہالت میں علم کی قدر نہیں ہوتی مکہ میں جاہلیت تھی تو انہوں نے عموماً الانبیاء کی قدر نہیں کر پائی کس کے قدر جب انصار مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا کی اس وادی میں ملاقات ہوئی آپ نے ان کو بات کی ان کو دعوت دی اور آپ کی یہ اس وقت عام آواز تھی سب کے لیے میں یوں اوی نہیں میں یہ انسوروں نہیں حقہ ابلور صرف ور جنت آپ نے جب مکہ میں بات کرتے کرتے دیکھا کہ یہاں اتنی زیادہ بات چل نہیں رہی ہے ساپت تھے پھر آپ نے یہ مینا میں آنے والے قافلوں میں میں نے شروع کیا جب یہاں ماحول سازگار نہیں ماحول بن بھی نہیں پا رہا ہے کوئی تو اگر کوئی قبیلہ مجھے لے جاوے اپنے ساتھ یہاں جو آتے ہیں حج میں آتے ہیں اچھے لوگ آتے ہیں تو کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں جا کر کام کرنے کا موقع مل جائے تو آپ فرما دیتے میں ہوں گی نہیں میں انسرو نہیں حق تھا وہ بل والے بلا ہوئی دلی جاتے تھے آپ سب کے پاس عید تو بکر ساتھ میں ہوتے تھے آپ عید تو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو انصاب عرب سے بہت واقف تو وہ آپ کو ساتھ لے کر پہنچتے پہلے وہ ملتے قبیلے والوں سے بھائی یہاں کچھ ٹھہرے ہیں ادھر کچھ ٹھہر رہے ہیں ایسا منظر مینا میں ہوتا ہے اور اس وقت اور زیادہ سادہ عام تھا کوئی زیادہ ٹینٹ وینٹ کر سکتے نہیں وہ جاتے اور ان کو ذرا ان کے زبان میں تہیا کرتے الگ سلیکٹ کرتے پھر پوچھتے مینا ہی نان تم کہاں سے یمن سے کیا یمن سے آئے ہو کون سا قبیلہ ہے فلاں او ہو ہو آپ کے قبیلے کا فلاں شاعر ہے اس کا یہ شعر اس زمانے میں اس کا زیادہ شعر شاعری کا جیسے ابھی ہم لوگ جاتے ہیں ملکوں میں تو بہت سارے عرب نوجوان ہوتے ہیں یا اور دوسرے کہاں سے آئے ہو ہندوستان سے امیتابھ بچن کیونکہ وہ فلموں کا دور ہے یہ فلموں کا تو نوجوان نسل جو ہے وہ تو وہ پھر ہم کا رکھ دا ہے غرب ہوتا پھر وہ تعجب کرتے ہیں کیونکہ ان کے بعد اس کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیا ہے تو اچھا ہی سمجھتے ہیں پھر اس میں الگ الگ رول ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ مسجد کی طرف کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا اس کو داڑھی واڑی ہے تو مسلمان ہی ہے تو پھر ان کو ایسے وہ مانوس کرتے ہیں تو وہ اس طرح مانوس کرتے ان کو تو پھر تعارف کروا ان کو جب قربت ہو جاتی تھی ان سے کہتے دیکھو میرے ساتھ جو ہے نہیں اللہ کے رسول ہے آپ ان کی بات سنو یہ بڑی نفے کی بات ہیں متوجہ کر دیتے کیسے سمجھا نا لیبر کا کام کیا ہے کہ بھائی وہ آنے سامنے جگہ دیکھو ہم اللہ کی نسبت پر اللہ کے گھر سے آئے بات سنو انشاءاللہ ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے <clears throat> متوجہ ہو جاتا ہے پھر اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے تھے <clears throat> آپ کی یہ کلیمات تھے میں حساب کون مجھے ٹھکانہ دے گا کون میری مدد کرے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے قسم پور سے مکے میں جو آپ کا خاندان ہے آپ کا قبیلہ ہے اور نبوت کے اظہار سے پہلے آپ کو وہ صادق الامین کہتے تھے ایک طرح اپنی زبان میں کہا کہ آپ کے ہاتھ چومتے تھے پیر پڑتے تھے لیکن اس وقت آپ کی ایک حسم پرسی کہ آپ در در جا رہے ہیں قبیلوں سے مل رہے ہو کہہ رہے ہیں اور پہلے ہی دن سے آپ کی بات صاف تھی آپ کہہ رہے ہیں والا کوئی اس کو کیا ملے گا جنت ملے گا یہ اصل ہماری احساس ہے ہماری محنت کی احساس ہے ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے اگر وہ تصور قائم ہے تو پھر یہاں کی تکلیف تکلیف نہیں ہے پھر میدان عہد میں اس کی خوشبو گی وہ سابق ہے کہ عہد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی اور پھر آدمی کو جان دے کر آدمی کہتا ہوا جائے گا و رب الکعبہ رب القعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا اس لیے کہ الموت جسر یوسل الحبیب وہ اصل حقیقت ہے جو اس وقت عموماً اوجھل ہے آنکھوں سے عموماً اوجھل ہے کہ بھائی لوگوں کو اس بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہو آپ پہلے ابھی تو ابتدا ہے کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں بھلا والا وہی اعلی یاسر کے وہاں سے آپ گزرتے تھے ان کے محلے سے تو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ اس لیے کہ مکے میں یہ تھا کہ ابو طالب زندہ تھے تو ان کی آنکھوں کی شرم تھی آپ کو کوئی زیادہ تکلیف اس وقت تک نہیں دیتا تھا لیکن جو ایمان لاتا تھا نا اس کی گد بناتے تھے اسی لیے آپ نے ہفشا کی ہجرت کی اجازت دی ایمان والوں کو کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور اپنی بیٹی کو اور داماد کو ساتھ کر دیا ہے تو عثمان اور ہے تو رضی اللہ کو اور آپ کہیں ٹھہرے رہے اس لیے کہ آپ کو اس وقت تک زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے آنکھوں کی شرم میں وہ طالب کھڑے تھے ان کے پیچھ پیچھے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو تکلیف زیادہ ہوتی جیسے بلال کو مارتے تھے ہٹاتے تھے سخت رہتے زمین پر تو جب آپ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے آپ بڑے رحم دل تھے تو آپ سے رہا نہیں جاتا تھا آنسو آ جاتے تھے بڑے رحم دل لیکن امر دین میں آپ نے لچک نہیں دی ذرا بھی باوجود اس کے کیا برہم دل تھے ان کو یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم ابھی ان کے ساتھ ہو جاؤ سر ہاں کچھ لوگوں کو یہ مشورہ ضرور دیا کہ ابھی تم اظہار مت کرو جیسے بزرگ فارغ کو کہا تھا ابھی اظہار مت کرو ایسے اور پھر ابھی اظہار مت کرو جب تک کہ ہمارا غلبہ ہو اور چلے جاؤ اپنے قوم میں ان کو واپس بھیج دیتے کہ اپنے قوم میں چلے جاؤ اور ہمارا غلبہ ہو پھر آ جانا ایسے واقعات بھی آباد ہو لیکن جو مکے میں داخل مکہ میں تھے ان کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو بڑی مصیبت آ جاتی تھی تو آپ آل یاسر سے فرماتے تھے آل یاسر صبرن یا آل یاسر ان معاہدہ کو ملجن کہ ہمارا جو تم سے وعدہ ہے وہ کیا ہے یہی اصول ہے کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہے تو صبر ہے آدمی صبر کے ساتھ خیالات سازگار میں لیکن خدمت کرتا رہا کام کرے اس سے تدبیر ہے اور صبر بھی ایسے ہی نہیں یہ مفت میں نہیں جائے گی دنیا دار جو لوگ ہیں نا بلکہ کے جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی جو ہے اپنے وطن کے واسطے اپنی زمین کے واسطے اپنے حق کے واسطے لڑتے ہیں ایسا کہتے ہیں لڑو اپنے حق کے لیے لڑو ایسا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں لوگ بھی جمع تھے ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے خاطر لڑے گی آپ ہمارے اصول کے خاطر لڑ رہے ہیں ایسا کہتے ہیں اصولوں کے لیے لڑا رہے اور جو لڑتا ہے نا وہ تو یہ جمہوری نظام کی لڑائی کیا ہوتی ہے سبق اور اظہار کرتے اس کا مختلف راستوں سے کالا کپڑا لہراتے ہیں بینر لگاتے ہیں کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں ان کو مارا جاتا ہے اٹھا کے جیلوں میں بھر دیتے تھے ٹھیک ہے جیل بھرو لوگ ہم جیل میں جائیں گے ایسا کہتے ہیں ہم جیل میں جائیں گے لیکن ہم اپنا حق لے کے رہیں گے ایسا کہتے یہ اصل چیز تھی دین کے خاطر کہ ہم اپنے دین پر جمیں گے کچھ بھی ہو جائے گا ہم اپنے اصولوں پر جمیں گے جو دین نے بنایا جو اسلام نے دیے ہم کو اصول کے توحید ہماری اصل ہے رسالت ہماری اصل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کی شریعت یہ ہماری اصل کی حفاظت اس کی حفاظت کے ہم وارث ہیں اس کی حفاظت کے ہم وارث ہیں اس میں اللہ پاک کا رسنل تم کتاب الدین صفینہ میں نبادینہ کہ یہ استفاع ہے اللہ کا انتخاب ہے کس چیز کے لیے انتخاب ہے کتاب کی میراث کی حفاظت کے خاطر کہ جو میراث ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اور اس کتاب کی یہ تعلیم ہے یہ توحید و رسالت ہے اور دین ہے دین کے جو اصول ہیں وہ ایک ایک اجمال ہے یہ اس کی تفصیل ہے شریعت فقہ تو اس کا ایک ایک جزیہ جو ہے محفوظ رہے عقائد کے جزیات عقائد میں عبادات کے جزیات عبادت میں معاملات معاشرت اخلاقیات پیچھے سے اوپر تک کا جو پورا نظام ہے خاطر جو حال ہوگا اس کو کریں گے اپنوں کی طرف سے آئیں گے اس کو بھی جھیلیں گے پرایوں کی طرف سے آئے گا اس کو بھی جھیلیں گے اور یہ جھیلنا ہمارا مفت میں نہیں اصل میں مسئلہ یہاں کھڑا ہو رہا ہے یار کتنا برداشت کرنا کتنا برداشت کرنا مفت میں ہے تو پھر وہ ایک دن بھی بہت ہے ایک دن بھی اور اگر اس پر کچھ ہے تو پھر موت تک بھی کم ہے اگر اس پر کچھ ہے تو موت تک اگر ہے تو ہم مانگتے نہیں ہیں ہم اس کے طالب نہیں ہیں ہم حالت شکر میں رہنا چاہتے ہیں اللہ سے کریں گے کہ اللہ حالات کو سازگار کر دے اور جو ہے اس پر شکر گزار ہیں لیکن اگر ہیں یہ اور یہ حال اگر ہم کو خدمت سے ہٹاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ آنے والا حال اگر ہم کو خدمت سے ہٹا رہا ہے تو اس لیے یہی آدمی کے حق پر ہونے کی علامت ہے حق کا کام کرتے کرتے اس پر حال آتا ہے یہی اس کے حق پر ہونے کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے ہاں بس یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ شریعت کے اصول اور دائرے میں ہوں بس ختم بات اب کسی کے پاس صفائی کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں اللہ ہمارا وکیل ہے کون وکیل ہے اور وہ بہترین کارکاز ہے نعم مولا وہ امن نصیر اور بڑا مددگار بھی ہے نعم مولا وہ امن نصیر تو اس کے کام میں لگے ہوئے چاہے وہ حال چھوٹا ہو بڑا ہو اقتصادی حال ہو اقتصادی حال زیادہ ہوتا ہے اس دور میں یہ معیار زندگی اوپر چلا گیا معیار زندگی اوپر چلا گیا اور آدمی اب خود تو ہیں اپنے آپ کو قابو کر لے گا لیکن بیوی بچے بھی آدمی کے ساتھ ان کی ضروریات ہوتی ہے اس میں آدمی بازے مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے ہمت ہار جاتا ہے لیکن آدمی جمتا ہے خدمت پر جمع رہتا ہے تو امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے آزمائی کا ایک دور ہوتا ہے آدمی اگر آدمی صبر کے ساتھ ہے تو مدد ضروری ہے اور صبر میں اللہ کی معیت ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے صابرین کے لیے سب سے بڑا انعام ہے کہ معیت نصیب ہوتی ہے جو انسان کا دنیا میں سب سے بڑا ہدف ہے اور سب سے بڑا مقام ہے یہ آدمی کا تو علم تھوڑا ہے لیکن معیت ہے زندگی کم ملی لیکن اللہ کی معیت نصیب ہو گئی یا اور جو بھی چیز کم ملی اس کو کوئی بھی چیز چاہے وہ دینی شرف کی چیز ہو وہ بھی کم ملی لیکن اگر یہ مل گیا تو بعض مطلب ہے کہ بھائی دینی شرف ہے کسی چیز میں یا خدمت کا کوئی اعلیٰ معیار ہوتا ہے وہاں تو بھائی آدمی کو حدیث کی کتاب پڑھانے ملی وہاں اور یہاں آدمی کو نورانی فائدہ پڑھانے کو ملا لیکن اگر اس کے ساتھ معیت نصیب ہو گئی ہے تو یہ شرف بڑا ہے اس لیے کہ اس سے بھی مطلوب وہی اس سے بھی مطلوب کیا ہے کہ وہ بھی نہیں اور اگر یہاں اس کے حالات بن گئے ایسے لوگوں کے پاس آدمی روزانہ والیوں سے واسطہ پڑتا ہے روزانہ ایسے والیوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو پورا نام بھی نہیں لیتے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تمیز نہیں ہے ادب نہیں ہے ان میں اور وہاں آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں ایسے طلبا سے واسطہ پڑتا ہے جو پروانے ہوتے ہیں ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا استاد ہوتا ہے مدرسے میں تو طلبا پروانوں کی طرح استاد آنے سے پہلے گھر پہنچ جاتے دو چار لڑکے حضرت جوتیاں سیدھی کر دیتے کوئی موزے پہنا دیتا ہے کوئی جوتی پہنا دیتا ہے کوئی کتاب اٹھا لیتا ہے ہے ان کا بس چلے تو ان کو بھی اٹھا ایک ایک محبت ہے وہ اتنی اتنی زیادہ محبت ہے وہاں اور یہاں جو ہے جن طلبا کو پڑھانا ہے ان کو بلانا جانا پڑتا ہے نہیں پورے آئے نہیں حاضری لی تو غائب تو اندر سے ذرا ہوتا ہے کتنی محنت ہم کرتے آتے نہیں والیوں کو کہلواتے ہیں تو کوئی الٹا چلتا جواب ملتا ہے بس ان کو پڑھنا نہیں ہے ان کو پڑھانا نہیں ہے ہم کو پڑھانا ہے ہوتا ہے نا بچوں کو پڑھنا نہیں ہے والیوں کو پڑھانا نہیں ہے ان کے سامنے اور چیزیں ہیں لیکن ہم ایک فکر لے کر ایک غم لے کر کوڑے جا رہے ہیں یہاں کہ بھائی یہ بچے پڑھ لیں کچھ اس بچے میں کچھ قرآن پڑھنے والے ہو جائے کچھ قرآن کی حاصل پیدا ہو جائے سمجھا رہا ہے ایک بچے کو سمجھایا پانچ روپ کو یاد کیا پھر بھاگ گیا اس کو لائے سمجھا بجا کے دو روپ کو یاد کرتا پھر بھاگتا ہے تو اس میں قسم پرسی ہوتی ہے پھر جب آدمی اس حالت میں متوجہ ہو جاتا اللہ کی طرف تو بہت جلد قرب مل جاتا بہت جلدی اللہ سے قریب ہو جاتا ہمارے استاد سے حضرت مولانا زین العابدین اعظمی رحمۃ اللہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے العلوم میں شعبہ تحسل العزیز کے صدر رہے میں اور وہ شعبہ انہوں نے شروع کیا اس طرح سے سمجھو کہ ہندوستان میں وہ شعبہ انہوں نے شروع کیا شعبہ تحسل الحدیث صرف دارالعلوم میں ہوا ان کے شاگرد زمان عبداللہ معروف کے ساتھ جو دارالعلوم میں اس شعبے میں ابھی ایک زمانے میں چھاپی میں پڑھایا انہوں نے سن باسٹھ میں انہوں نے سال لگایا جماعت میں کئی سال پڑھانے کے بعد انہوں نے سال لگایا تو مجھے کئی مرتبہ ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے میں گوجرا بھی آیا تھا سال کے دوران اور گودرا سے لونا واڑا ہم لوگ پیدل گئے تھے اسی زمانے میں انہوں نے سفارت ستہ پر صحیح حدیث جمع کی میں نے ایک مجموعہ تیار کیونکہ وہ حدیث کے استاد تھے اور تبلیغ میں وقت لگایا تو چھ نمبر تو انہوں نے میں نے سفارت ستہ سے انتخاب کیا تھا اور مولانا یوسف صاحب کو پیش کیا تھا وہ فرماتے تھے تو وہ کہہ رہے کہ جب وہ وہاں تھے چھاپی میں تو اس دوران نیچے کی کتابیں ان کے ذمے تھیں تھی پھر کوئی استاد پڑھاتے تھے اور کوئی کتاب اللہ والا تو وہ انتقال کر گئے یا وہ کہیں چلے گئے تو ان کی جگہ پر اس کتاب کا مشورہ ہوا شورا میں مشورے سے وہ کتاب کسی اور کو ملی ان کے پاس تہاری تھی تو وہ ان کو ملی مولانا کو تو پہلے مشورہ میں سے کسی نے ان سے ہارے یعنی ان کے ساتھ خیر خائی کے اظہار سے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر یعنی رجحان تو یہ تھا کہ آپ کو ملے وہ بڑی کتاب لیکن پھر طے یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے انہوں نے کہا وہ خود مجھے سنا رہے تھے فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ کتاب پڑھانے کا سواب زیادہ ملے گا اس سب سواب زیادہ ملے گا اور جو کتاب مجھے ملی اس کا کم ملے گا کیا یعنی ان کو یہ تھا کہ حضرت کو برا نہ لگے جی، جی۔ اس وجہ سے ان کو کہہ اور پھر کہنے لگے کہ جو آپ جو کتاب میرے ذمے آئی ہے نا اس کی شروعات کم ہے تو اس میں مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی کہاوی کہاوی کی شروعات کم ہے اب کچھ چھپی ہے تو اس میں مجھے ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور جو کتاب آپ کہہ رہے ہو اس کی شروعات بہت ہے تو اس کے پڑھانے والے کو اس سے اجر کم ہی ملے گا کیونکہ اس میں محنت ان کو کم کم بھی پڑے گی اور پھر کہنے لگے میں نے کہا کہ اگر مجھ سے ساری کتابیں لے کر مجھ کو نورانی قاعدہ دے دے تو بھی مجھے کوئی عرض نہیں اس لیے کہ مجھے تو قاعدہ بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے اور وہ کتاب بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے ایسا ایسا ذائقہ اور جذبہ ہے یہ چیز اصل ہے ہماری اللہ کا قرب مل جاتا چاہے مکتب میں بیٹھے بیٹھے مل جاتا اور ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں مولانا عبد الغنی صاحب تھے گجرات کے ذمہ داروں میں تھے احمد آباد سے زندگی بھر مکتب پڑا ہے انہوں نے بڑے ذمہ داروں میں سے تھے اور پیچھے ہم جائیں گے اور ہمارے اسلاف کے پیچھے تو بہت سے ایسے تھے کہ جو میاں جی تھے پڑھاتے تھے اور حاجی صاحب تو معروف شخصیت ہیں حاجی امداد اللہ صاحب معاجر رحمۃ رام علیہ مولانا نانوتی اور گنگوئی ان سے متعلق بڑے بڑے لوگ ان سے متعلق پورا درس نظامی پڑے ہوئے نہیں کیا حاجی صاحب اس لیے معروف بھی حاجی صاحب سے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی الحمد اللہ اور ان کے جو استاد تھے ان کے جو شیخ تھے وہ میاں جی تھے میاں جی محمد صاحب گنجانی تو اصل چیز وہ ہے یہ جو خدمتیں ہیں یہ ہمارا بڑا شرف ہے بہت بڑا شرف ہم اللہ کے لوگ ہیں کس کے ہیں وہ یو پی کے دیکھے زبان میں تو اللہ والوں ایسا کہتے ہو یو پی میں جو لوگ گئے نا ایسا آدمی کوئی ٹوپی ڈاڑی والا چلتا جاتا ہے تو کوئی کسی کو کوئی اللہ والوں ایسا کہتے ہو عام لوگ تو یہ ہمارا سب سے بڑا شرف ہے دنیا میں کوئی بڑی پارٹی کا آدمی ہوتا ہے نا تو گاڑی پر اس کا بینر لگا تھا پیچھے آگے نہیں کتنا یہاں لگاتا ہے وہاں لگاتا گھر کے آگے لگاتا ہے ہم پلا پارٹی کیا ایسی پارٹی ابھی تو ان کی ہے لیکن کل کو پتا نہیں کون سی تھی اور ہم اس اللہ کے ہیں جس اللہ کی حکومت کو کبھی زوال نہیں اس اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہے تو یہ تو کسی قیمت پر بھی اگر ملا ہے تو بہت بہت ہی بڑا سودا ہے اللہ یہ سستا سودا نہیں بہت مہنگا ہے اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اس کی قیمت دس ہزار روپے نہیں ہے اور اس کی قیمت دس کے بیس ہو جائے گا اور اس کی قیمت بیس کے پچاس ہو جائے تو پچاس ہزار نہیں لاکھ روپیہ نہیں دس لاکھ روپیہ نہیں ہے روپیہ نہیں ہے تو ہم اس کا تقابل کبھی کسی انگریزی کے آفیسر سے پروفیسر سے ٹیچر سے نہیں کر سکتے بہت سے لوگ تقابل کر دیں کہ بھائی ٹیچر کو گورنمنٹ پچاس ہزار دیتی ہے اور مولوی صاحب کو سات ہزار پروفیسر کو لاکھ روپیہ ملتا ہو گیا اور مولوی کو وہی مولوی کا معاملہ کچھ الگ ہے کیونکہ یہ اللہ والے کیونکہ والے اللہ کے خزانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ اس کے خزانے ہیں اللہ کے خزانے ہیں وہ اصل ہے ان خزانوں سے استفادے کا راستہ جس نے دیکھ لیا ہے وہ دنیا سے مستقبل ہے اس لیے ہمارے بزرگوں میں دیکھیں کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا گیا جتنا بھی جتنا تعلق بڑھتا گیا پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ ان چیزوں سے مستقل ہو گئے وہی راستہ ہم نے انتخاب کیا ہے اور اللہ نے اس راستے پر چڑھایا تو اس لیے اس پر شکر گزار ہمیں کوئی شکایت نہیں بلکہ خوش ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کے علم کی دین کی خدمت ہو رہی ہے اور کوتاہی میں ہم معذرت خواہ ہیں اگر کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے تو ہم اس پر چاہیے کہ اللہ معاف فرما دیں توفیق سکے اپنے بس سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا کریں اور اس میں کمی ہے تو اس میں ہم معذرت اللہ معاف فرمائے مزید اس کو بہتر کرنے کی توفیق دے اسے اللہ توفیق دے دیتا ہے جو کم جو ہو رہا ہے اس کو کم سمجھ رہے ہیں تو اللہ بڑھا دیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کم ہے اور کروں گا اس لیے آپ دیکھیں بعض بزرگوں کو کہ انہوں نے دن بدن ان کا کام بڑھتا ہی گیا جس لائن سے انہوں نے کرنا چاہا اللہ نے ان کو اس کے اسباب مہیا کر دیے کوئی آدمی کسی جگہ استاد تھا انہوں نے کسی بنجر علاقے میں کام کرنے کا سوچا تو وہاں ان کو اچھا خاصا تھا کوئی ٹینشن نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں تھی مہینہ ہوتا تھا تنخواہ ہو جاتی تھی دو وقت پڑھاتے تھے آرام کرتے تھے ان کو کام آگے بڑھانا تھا اور جگہ تو انہوں نے انتخاب کیا کسی بنجر علاقے میں جا کر پڑے وہاں تو وہاں نہ رہنے کا ٹھکانا ہے نہ تنخواہ کا ٹھکانا ہے کام شروع کیا انہوں نے تو ان کی نیت تھی کہ ہم کچھ کام زیادہ کریں ایسے لوگوں تک پہنچے جہاں کوئی پہنچا نہیں یا ایمان کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے سن شریعت کا مسئلہ ہے تو جب گئے تو کچھ نظر نہیں آ رہا بلکہ حالات ہی حالات پیر رکھنے کی جگہ نہیں لیکن انہوں نے کرنا چاہا کرنا چاہا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی لیکن وہاں نصرت اور مدد کا جو دستور ہے وہاں انتن سر ہوا یہ شروع شرط کے ساتھ پہلے ہم قدم اٹھا لیں تب جم جاتے تو پھر اس کی مدد یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ان لنن سرور رسولنا ولدینہ ولدینہ آمن فی حیات دنیا کہ جیسے نبیوں کی ہم نے مدد کی ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں نبیوں کی اور ایسے ہی ایمان والوں کی رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی یوم یقوم الاشحاد قیامت کے دن بھی تو وہ اصل چیز ہے اللہ کی مدد جس کو ہم نے پڑھا ہے قرآن شریف میں بار بار بار بار مدد النصر سرو اللہ کی مدد وہ اصل چیز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے اس کا سبب اختیار کرنا چاہیے مدد کیسے ساتھ ہوگی ایک تو ظاہری صلاحیت پیدا کی جاتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے کسی مکتب میں پڑھانے کے لیے بھائی ضرورت ہے کہ نورانی قاعدے کی مشق ہے تو نوجوان علماء دو مہینے تین مہینے کسی جگہ مشق تاکہ ہم کو جگہ مل جائے مشق کر لیتے ہیں کیونکہ مکتب والے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو ہے کچھ تجربہ تو تجربہ تو پڑھایا نہیں ہے کہیں لیکن ہم تین مہینے فلاں جگہ مشق جو معروف جگہ ہے ہاں بھائی فلاں جگہ مشق ان کو رکھ لیں ہے نا سر کسی مدد سے میں تجویز کے استاد کی ضرورت ہے تو پھر وہ آتے کہ بھائی کیا آپ کے پاس ہم نے دو سال کے رات کا کورس کیا تھا سر یہ ہمارے پاس رکھ لیتے استحقاق اپنا یہ ہمارے پاس تو ایسے کہ نصرت کا استحقاق پیدا کرنا جسے ظاہری صلاحیت میں پیدا کیا جاتا ہے وہ ضروری ہے ضروری ہے کہ حافظ ہو اچھا تجویز اچھی ہو تو وہ تجویز کرانی پڑا چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی مشق ہے تو ایک ظاہری صلاحیت کے اعتبار سے استحقاق بنانا اور اس کی کوشش کرنا ہے اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ نصرت خدا بندی ہمارے ساتھ کیسے ہو اللہ کی مدد اس کا راستہ تقوا ہے اس کا راستہ تقوا ہے جہاں تقوا ہے وہاں ہر چیز ساتھ میں رحمتہ نصرت برکات عزت روزی سب اس کے ساتھ یہاں يعني تک کہ دخول جنت اور مائیت ان اللہ مع الذين اتقوا اور اعدت للمتقین جنت مائیت اور جنت وہاں تک تقوی والوں کے لیے اور روزی من تقی اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوی کے ساتھ اور یہ سب سے آسان راستہ ہے آدمی اپنی چاہتوں پر قابو کر لے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لے شیطان فیصلہ نہیں کرنے دیتا فیصلہ کئی بار بات دل میں آتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا یہ کہتا ہے کیا دیکھو بڑے لوگوں کا کام ہے اپنے اتنے بھی رشتے دار اپنی بھی تو اتنا تخوا کہاں کہاں سے لائیں گے یہ زمانہ تو دیکھو بھائی زمانہ تو دیکھو کیسا ہے لیکن ایسے وقت میں اگر آدمی تھوڑی محنت کر لے اور اپنے اوپر قابو کر لے چاہتوں پر اپنی چاہتوں پر قابو کر کے اگر آدمی اس راستے پر پڑ گیا ہے تو ساری دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ہیں سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ آدمی تقوی کا راستہ اختیار کرے مجمے میں بھی تنہائی میں تو پھر مدد اللہ کے ساتھ میں پھر اب ہر کام میں برکت ہوگی اور اس میں ترقی ہوگی اس کے لیے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی وہ تھوڑے میں خدا برکت کر دے گا ایک بیج ہے یہ جیسے ایسے ہی تقوی والوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی دیوبند میں ایک انار کے درخت کے نیچے بنیاد رکھ دی وہاں انہوں نے یہ عمارت دیکھی نہیں تھی نہ ان کے خواب و خیال میں تھا کہ ایسا بڑا اتنا اسی مدرسہ ہو اور اس میں پورے ملک سے ہزاروں لاکھوں طلب گے اور پھر یہاں سے وہ سیراب ہو کر پورے ملک میں پورے عالم میں جائیں گے لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا اس طرف کو بڑھانا کا کام اللہ بندے کے ذمہ ہی ہے اپنے بس کا کر گزر پھر اس میں جتنی للہیت ہیں جتنا اخلاص ہے اس کے بقدر خدا اس پودے کو بڑھائے گا مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخیر اخیر عمر میں ایسا کہتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا ملک کے وواد لے کر آیا ہوں یعنی ان کے ذہن میں جو ہاں فکر میں وہ تھا امت امت امت کیا انہوں نے اور فکر اس کی تھی لیکن ان کے زمانے تک ابھی کام گجرات مہاراشٹر ایم پی راجستھان اور کرناٹک اور دنیا کے ملکوں میں نہیں تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ پوچھے کیا لائے ہو تو کیا کہوں گا یعنی ملکی میوات میں کام تھا اور دلی میں تھا یو پی کے کچھ علاقوں میں گئے تھے سہارنپور اور یہ کیرانا وغیرہ اور لکھنؤ تک گئے تھے مولانا لکھنؤ بھی گئے تھے اپنے اس مقصد کے خاطر اور وہ سفر حج اس میں انہوں نے جو کام کیا وہاں پر لیکن ابھی وہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے تعارف کا ہی جب آخر وقت ہے تو اس وقت زیادہ کام جو ہوا تھا میوات میں ہوا تھا اجتماع ہو رہے تھے وہاں سے جماعتیں نکلتی تھی اور میوات میں جو انقلاب تھا دینی انقلاب جو جس کا اعتراف بہت بڑے لوگوں نے اس وقت کیا بڑے بڑے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا تھا اس انقلاب کا کہ بھائی اس قوم میں عبادت نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور تقویٰ اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ان کے اندر تو ایک علماء کے لیے ایک نظیر تھی وہ محنت کاروں کا اثر دکھ رہا تھا ملک بات لے کر آؤ لیکن یہ پورا جو ہے پورا عرب اور عجم یورپ امریکہ اور پورے عالم کے جزائر اور ممالک اوپر سے نیچے تک فقیر لوگ بھی اور امیر لوگ بھی اور بڑے بڑے مالدار بھی اور کئی ملکوں کے شہزادے ہیں جو سفر کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں وہ اور مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اپنے الگ تعارف سے اس تعارف سے نہیں جاتے ہو جو اس تعارف سے جائیں گے بڑے مسائل ہوں جو ناجی کرتے ہو تو اوپر سے نیچے تک بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں تو یہ ان کا اخلاص ہے کیا اس اخلاص اور اس قرآن سے بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے استعمال کر پھر اب وہ تو ایک نام معروف ہو گیا مولانا کا جو اصل قرار دیے گئے مولانا یوسف صاحب اور باقی اس کے پیچھے جنہوں نے اپنی اپنی سطح سے جہاں جو قربانیاں دی ایسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں آپ لوگ ضلع کی سطح سے آدمی ہیں کچھ دو چار پانچ آدمی ہر ضلع میں جائیں گے تو یہاں کس نے بنیاد رکھی تبلیغ ہے ہمارا فلاں جی۔ فلاں جی۔ ہمارے یہاں جو صوبے میں بنیاد پڑی تو مولانا عبد الغنی صاحب کے بھانجے تھے وہ سب سے پہلے گئے یہاں سے گھر سے وہ پڑھنے کے لیے دلی گئے سامین یا اس زمانے میں تو وہاں سے ان کو کسی نے مولانا یا صاحب کے پاس بھیجا وہ اور ان کے پاس رہے اور چار مہینے لگائے اور پھر وہ آئے یہاں مولانا عبد الغنی صاحب جو تھے احمد والے وہ ان کے بانجے تھے وہ اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے جس آدمی نے بنیاد رکھی صوبے میں تبلیت کوئی نہیں جانتا ان اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ضلعوں میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی بہت سے وہ ہیں جو ایسے غیر معروف ہیں کہ ان کو کوئی نہیں جانتا کچھ لوگ معروف ہو گئے تھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ تو وہ چیز اصل جو ہے وہ وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کا وہ تعلق ہے اور پھر جس اخلاص کے ساتھ آدمی کی خدمت ہے اس کے بقدر کے وہ آگے اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے اس میں ترقی ہے وہی اصل چیز ہمارے سامنے باقی جو ہے یہ متائے خلیل ہے پوری دنیا میں مل کے کیا کریں گے اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو نے جمع نہیں ہوئی اور اگر جمع بھی ہو گئی تو پھر وہ اکثر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دوسری والی سوپن کو چھوڑ ہی دیا دوسری والے کو اپنے ارادے سے چھوڑ دیا بہت سے ایسے علماء ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے ارادے سے اپنے باپ دادا کی زمین جاگیر کے وارث نہیں بنے اپنے ارادے سے اپنی دینی خدمت کے خاطر قربان کر دیا اس کو خود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے اور مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس آبائی زمین تین ہزار بیگہ تھی کتنی تھی وہ سب تو گاؤں کے گاؤں ہوتے تھے نا یہ گاؤں کانگلا سے جھنجانا کے بیچ میں وہ زمین تھی ان کی زمین لیکن جو جو ان کے والد ہی یہاں گئے تھے اللہ والے تھے وہ معروف ہو گئے لوگوں میں بے دم کرتے ہیں تو لوگ اچھے ہو جاتے لوگ آنے لگے ان کا بہت زیادہ تو وہ بھاگتے تھے ان کی سے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ یہ جنگل میں آ گئے دہلی کے اس وقت جنگل تھا اور اس مسجد میں پڑ گئی پھر وہ اکیلے تھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا تو ان کو تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ شاید یہ شیطان کا دھوکہ تو نہیں مجھے جماعت کی نماز چھوٹ گئی میری نماز تو وہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے کوئی آتا جاتا مسافر اور زور سے پیڑے ان کو لے آؤں گا جماعت کی نماز پڑھوں گا اصل سے پہلے اس طرح سے ابھی کوئی تبلیغ کے اس اس طریقے کار کا کوئی تصور نہیں وہ تو اس طرح سے وہاں آئے تھے دو آدمی آ گئے ایک آدمی آ کے ان کو ساتھ لائے بعض وہ آتے تھے جن کو وضو کرنا تو وضو کرواتے تھے ان کو میں جیسے کرو ایسے کرو تم وضو کرواتے کیونکہ نماز پڑھنا نہیں آتا پھر ان کو جب میسج نماز سے پہلے ان کو نماز بتاتے تھے کیسے قیام ایسے پھر اس کو جب چلو پڑھتے یعنی نماز سیکھا کے پھر مختلف بناتے تھے ایسا ہوتا تھا بعض ایسے بھی سنا بزرگوں سے کہ ایسے لوگ ملے ان کو کہ نماز زندگی میں کبھی پڑھی نہیں تھی تو قیام کرتے تھے رکو کرتے تھے پھر حضرت جب ان کو سجدہ کر کے بتا دیں بولے ایسا کام کیوں کروں میں کہ ماتھا زمین پر اور چوتڑ اوپر کروں سجدہ میں آدمی نا وہ جو دیہاتی لوگ کبھی کیا ہی نہیں تو ایسا کہتے تھے تو اس طرح سے وہاں شروعات ہوئی اس طرح سے تو جو اصل بات ہے کہ ان کی تقریباً اتنی زمین تھی وہ یہاں گئے اب کوئی اور تو تھا نا اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ اہتمام تو کرتے نہیں تھے حفاظت کا یہی ہوتا تھا محفوظ ہوتا تھا اور پھر اسی میں قبضے بھی ہوتے تھے تو بہت سے لوگوں نے اس میں کسی نے بونا شروع کر دیا اس میں کچھ گھر تھے کسی نے رہنا شروع کر دیا یہاں وہاں اس طرح سے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتے آتے ان میں سے اکثر پر قبضے ہو گئے مکانوں پر بھی تو ان کے کچھ رشتے دار تھے خاندان کے وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو سنایا کہ ساری زمین آپ کے یہاں اجداد کی ہے اور اس پر قبضے ہو گئے اور یہ تو ہماری کہاں اس کا مقدمہ لڑے اس کو آزاد کرا ہوئے لوگوں سے کہا بھائی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں اس میں پڑ جاؤں گا تو میرا کام رہ جائے گا میرا یہ کام رہ جائے گا تو انہوں نے اور ان کو ہلکا کر کے بتایا کہ چلو ہم لڑ لیں گے اس کو آپ خالی جو ہے موقع ب موقع آ جایا کرے جب بلائے وہاں کورٹ میں بولے بھائی وہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا انہوں نے کہا چلو آپ وہاں بھی مت آنا کاغذات پر دستخط تو کر دو گے تو انہوں نے کہا بھائی اس سے بھی میرے کام میں حرج ہوگا کہا اس سے بھی میرے کام میں حرج ہوگا فوقن جمع نہیں کی انہوں نے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ فاقہ ہو گیا بالکل اپنا جو تھا لگا دیا بیوی کے زیور لگوا دیے مشہور قصہ ہے وہ بھی بیوی کے زیور کے لیے انہوں نے ان کے پاس ایک عام آدمی تھے ساتھی لیکن اللہ والے تھے ان کو کہا کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کر کے ذرا ہمارے گھر والوں کو ترغیب دینا کہ وہ زیور دے دیں تو انہوں نے ترغیب دی اور کہاں اس سے زیور کا تو کہاں کہ مولوی صاحب خود ہی کہتے تو میں تو دے دیتی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ سے کہلوایا کہ اگر میں کہتا اور نہ دیتی تو اچھا نہ تھا یا دے دیتی تو ایسا ہوتا کہ بھائی میری شرم میں دے دیے یہ آپ کے کہنے پر دیے تو اس طرح سے تاکہ اس کی رضا اور رغبت باقی ہو اس لیے میں نے ایک طرح سے اور سب لگوا دیا یہاں تک کہ روٹی کا مسئلہ ہو گیا کہ ایک روٹی نہیں اور کام کتنا بڑا لے کر اٹھے کام مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ ایک روٹی نہیں آٹا بھرنے کا جو ڈبا لکڑے کا پہلے ہوتا تھا ڈبا جو لکڑے کا ہوتا تو اس کو کورج کر اندر سے نکالا آٹا تو ایک روٹی بنی اور آدھی آدھی باپ بیٹوں نے کھائی اس دن مولانا نے کہا تھا کہ بھائی آج کے بعد اس چار دیواری میں فاقہ نہیں آئے گی پھر اس کے بعد اتنا بڑا مشن لے کر اٹھے تھے لیکن وہ سوکن کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اس لیے یہ ہمارا ہدف نہیں ہے ہاں ہم دنیا میں ہیں ضرورت مند ہیں اللہ کی طرف سے علیہ السلام مختال کرنا خیر فقیر یہ تیری طرف سے جو خیر مل جائے میں اس کا فقیر ہوں محتاج ہوں کہ ہم محتاج ہیں اللہ سے مانگیں گے کافیت والی راحت والی عزت والی روزی بھی دیں ضرورتوں کا انتظام کریں استغنا کے ساتھ سوال اور اشراف سے بچا کر لوگوں کا محتاج نہ کرے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کا انتظام کرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہتے تھے ارے بھائی اللہ میں سے کہو کہ سارے واسطے بیچ سے ہٹا دے سارے واسطے بیچ سے وہ تو قادر ہیں اسی نے واسطے رکھے ہیں سب جو بھی ہیں کہ اللہ میں سے کہو کہ اللہ سارے واسطے بیچ سے ہٹا دے وہ خاضر ہے اس طرح سے صحابہ کو کیسے روزے دی لیکن اصل ہے کہ جب آدمی اپنے ہدف پر مقصد پر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی دیکھتا ہے کہ سچا اچھا بنتا ہے عظمت ہے وہ صحابہ کی کیسے کیسے آزمائش اور پھر کہا کہ یہ سچے ہیں بلا خلاح کہ یہ سچے ہیں اور ہمیں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر سچوں کے ساتھ جو مدد ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہوتی اسی فہرست میں آ جائیں گے ان سے جو کام لیے گئے ہیں ایسے ہم سے بھی لیے جائیں گے لیکن ایک آدمی یکسو ہے اپنے کام میں ادھر ادھر زیادہ آدمی اور خصوصاً اس وقت بہت سارے خوبصورت مضامین آتے ہیں بہت سارے راستے یہاں بھائی یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے ہوتا نا ہم سوچیں کہ ڈیڑھ دو فیصد مدرسے میں آنے والے ہیں باقی اٹھانو فیصد سے آپ سب کراؤ نا بھائی جو کروانا ہے وہ ان کو ڈاکٹر بنا دو انجینئر بناؤ وکیل بناؤ مجسٹریٹ بناؤ اور ان کو آپ پولیٹیشین بناؤ جو بنانے دو کو ان کو رہنے دو بھائی ان کو حافظ بننے دو مولوی بننے دو اچھا مفتی بننے دو دین کی سمجھ ان کو پیدا کرنے دو باقی اٹھانوے فیصد ہے نہیں ہے اور جو ان خدمتوں کے لیے فارغ ہو چکے ہیں وہ ان کے فیصد نکالیں گے اگر تو وہ تو پوری قوم میں سے اگر نکالے ایک فیصد بھی نہیں ہوگی مدرسین کتنے ہوں گے جو پڑھا رہے مکتب میں مدرسے میں یا دینی خدمتوں کے جو کتنے فیصد ہیں اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور جو یہ حضرات تھے اس کو وہ تو بڑی ناگواری محسوس کرتے تھے اگر کوئی آدمی فراغت کے بعد کسی اور مشغلے میں مشغول ہو جاتا ہے میں پڑھانے کے علاوہ اس وقت چونکہ تھوڑی سی بہتات ہے یعنی پہلے کے مقابلے میں اب ماشاء اللہ فارغ ہونے والے ہیں اور یہ ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں تو تو ٹھیک ہے کوئی حرج بھی نہیں آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہو اگر کوئی ذریعے معاش اختیار کرے لیکن طریقہ وہ اختیار کریں جو طریقہ ہمارا نہیں ہے اس سوچ کے ساتھ آدمی متاثر ذہن کے ساتھ احساس کمتری کے ساتھ آدمی یہ بولتا ہوا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں یہاں تو ہماری دنیا بنے گی نہیں اس لیے میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا یہاں کچھ ہونے والا میں زندگی بھر سے برداشت کروں اب ہم تو میاں بیوی نے کر لیا آپ آج کی نسل نہیں کرے گی اگر کوئی علم پڑا ہوا ایسا کہے کہ ایسا سے کم کری یہ کیا ہے اور ایک قسم سے شدید ناقدری ہے اس علم جیسے میں نے کہا نا کہ دنیا حاصل کرنے والے تو اگر لڑ لیں گے جیل بھر دیں گے نسل قربان کر دیں گے ہمارے خون کا قدرہ قدرہ بہا دیں گے لیکن اپنا حق لے کے رہیں گے ان کا حق کیا ہے وہ زمین چاہتے ہیں ان کا حق کیا ہے وہ ریزرویشن چاہتے ہیں ان کا حق کیا ہے وہ نوکری چاہتے ہیں اس کے لیے تو وہ اتنی بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں اور اتنا بلند نعرہ لگا رہے ہیں اور ہمارا ہدف کیا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا احتیاط چاہتے ہیں اللہ کی زمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کو ایمان مل جائے چاہتے ہیں پوری انسانیت کی ہمدردی چاہتے ہیں پوری انسانیت کی خیرخواہی چاہتے ہیں انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ دنیا میں زندہ وہ چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد بہت بڑا ہے اس کے لیے ہمیں پوری قوت سے بولنا چاہیے کہ اس کے لیے ہماری نسل قربان اس لیے ہماری نسل قربان ہم کو تو اگر تھوڑی بہت سہولت ہو گئی اس عمر کو اگر ہمارے بچوں کو اتنی بھی سہولت نہ ملے ہم ان کا ذہن بنائیں گے اگر آئندہ حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل مشکل میں کام کرنا پڑے گا تو ہماری اولاد آگے ہوگی دین کی خدمت کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے وہ آگے ہوں گے اور اگر اس راستے میں ان کی جان جاتی ہے تو صحیح راستے پر جائیے اگر اس راستے میں جاتی ہے تو ان کی جان صحیح راستے پر ہے کیونکہ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ وہی ہے جو نبیوں کا ہے اللہ کے کلمے کی اشاعت ہے دین کے تعلیم تعلم ہے لوگوں کے ساتھ کسی غرض کے بغیر ہمدردی اور خیر خواہی ہے ماں سلکم علیہ اللہ تو اور کوئی تاثر پھر بڑھے گا نہیں ہاں باقی ضرورت زندگی ہے سب جوتے جیسے پہنتے ہیں ضرور ایسے اس کو پہن لیں گے کمپیوٹر کو بھی جوتے کی طرح پہن لیں گے سر پر نہیں بیٹھے سر پر تو قرآن ہوگا سر پر کیا ہوگا قرآن ہوگا ٹوپی کی جگہ کیا ہے ٹوپی کی جگہ سر ہے ٹوپی کی اور جوتے کی جگہ جوتے کو کبھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھتے اور پگڑی کبھی پیر میں نہیں ہوتی ایسے دین ہمارا جو دین ہے اس کی جگہ سر ہمارے سر پر دین ہوگا باقی جو ضروریات زندگی ہے جیسے جوتا پہن لیتے پہن لیں گے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی ہم دنیا لیں گے پیر پڑی کیسی لیں گے سر چڑھی نہیں لیں گے کہ ہم اس کے دیوانے بن کر اس کے پاس نہیں جائیں گے آئے گی تو پیر پڑی لے کے حلال آ رہی ہے تو نہیں گے پیر پڑی ہوگی اس کی جگہ وہی ہے باقی جو ہماری خدمتیں ہیں جو مشغولیاں ہیں قرآن کی حدیث کی قرآن کا علم پڑھنے کی پڑھانے کی اور لوگوں کے پاس در در جا کر گھر گھر جا کر ایمان اور اعمال کی حقیقت کو سمجھانے کی وہ ہماری ذمہ داری سر پر ہے وہ ہمارا بھی انتخاب ہے بصیرت کے ساتھ ہیں حاضی سبیلی ادھور اللہ اللہ بصیرت ائی عام میری بھی یہ ذمہ داری ہے اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ ایسا سے کم تری کے ساتھ نہیں مجبوری میں نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں اس لیے کر رہے ہیں اور مل جائے پھر اس کو چھوڑ دیں گے نہیں ہے اگر یہاں کے اگر پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے اس پر لاکھ روپیہ قربان ہے اس پر لاکھ نہیں لاکھوں قربان ہے اگر یہ خدمت کرتے کرتے ہم سے پوری دنیا چھین لی جائے اس کے لیے تیار انہیں بنیادوں پر ہمارے بزرگوں نے اس کو اٹھایا تھا آپ واقعات پڑھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت روشنی کے حضرت گنگوہی کے اگر یہ چاہتے تو یہ اپنے اپنے زمانے کے امام فن تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے آدمی تھے اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا سیاسی صلاحیت ہی بڑی زبردست وہ چاہتے سیاست کے میدان میں جاتے تو بہت بڑے لیڈر ہوتے اور پارلیمنٹ میں ایش کرتے زندگی پر وہ موقع تھا ان کے پاس اس وقت لیکن جب کام ختم ہوا تو فوراً اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور دوسرا دینی شرف ان کے پاس یہ تھا کہ وہ تو مقیم تھے مدینے کے ان کے والد تھے بار بار بلاتے تھے ان کو تو کہتے ہیں استاد کو چھوڑ کر میں نہیں آؤں جب ان کا انتقال ہوگا پھر کہنے لگے کہنے لگے بھائی یہاں حالات جو ہے اور ہم نے ان حالات میں جو کام شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ کر میں نہیں آ سکتا جب وہ بھی کام پورا ہوگا اور انہوں نے کہا تو اب یہ کہا کہ ہم میں یہاں کے قسم پرس مسلمانوں کو چھوڑ کر وہاں نہیں آ سکتا کہاں نہیں جا سکتا کہاں نہیں جا سکتا جہاں لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہہ رہے کہ یہاں کے قسم پرس مسلمانوں کو چھوڑ کر میں وہاں نہیں آ اور آسام کے غریبوں میں دورے کرتے رہے بنگال کے غریبوں میں زندگی کا بڑا حصہ بنگال میں گزارتا رمضان پورا وہاں گزارتے تھے اور کوئی جمعہ ان کا دیوبند نہیں ہوتا تھا ایسا بزرگ جمعرات کی چھٹی ہوئی چلے پوری جمعرات کا دن یعنی چھٹی کے بعد رات سفر میں جمعہ کی صبح کہیں اترے اور اپنا نظام کیا جو کوئی پروگرام یہ سب ہے شام کو سفر کیا سنیچر کی صبح سیدھے درس گاہ سیدھے بستر لے کے پھرتے جیسے ربلیو والے کو بستر ہوتا ہے ایسے ان کا سنا کہ بستر ساتھ میں رکھتے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے آدھا گھنٹہ ٹرین کو باقی بستر بچھا کے سو جاتے تھے آدھا گھنٹہ باقی اسٹیشن پر سو جاتے ایسے ان کی نیند قابو میں تھی یعنی ان کو بھائی ایک منٹ ٹرین کو باقی اپنے آپ اٹھ جاتے تھے اور لپیٹ کر کے تیار یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے کہ یہ ہمارا میدان ہے علامہ اقبال نے بہت جھنجھوڑا بہت جھنجھوڑا سب کو تو یہ اصل ہمارے سامنے اگر یہ ہے تو پھر بادشاہ ہیں وہ بادشاہ تھے <laughs> یہ لوگ بادشاہ تھے سب مولانا بلیاوی نے مولانا عبید اللہ سندھی کا قصہ پڑا میں ایک مرتبہ دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پر آئے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے ٹرین ابھی آنے میں وقت تھا تو وہاں کے دو کسی استاد کے دو استادوں کے دو بیٹے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے تھے اسٹیشن پر تو انہوں نے سلام کیا تو پہلے تو وہ ذرا یعنی اسی انداز میں ان کو جواب دے کر نکل گئے ٹھہرے نہیں وہاں پھر باہر گئے واپس پھر اندر آئے اور ان بچوں کے پاس آئے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لاہور جا رہے ان سے پوچھا تمہارے پاس ٹکٹ ہے بولے ہاں لے تو ایک ٹکٹ کے اور پیسے ہیں ان بچوں سے تو بولے ہیں جاؤ ٹکٹ میرا لے کر آؤ ان کا ٹکٹ لے کر آئے اور پھر وہ ان کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گئے آگے جتنے اسٹیشن آتے تھے پنجاب کے تو وہاں چونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے نواب بھی تھے باز رئیس لوگ بھی تھے تو اسٹیشن پر ان کو پتا تھا کوئی کانفرنس تھی وہاں پر اس وہ جانے والی اور اس کانفرنس میں جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے تو وہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کہ کوئی ایسا جان پہچان والا کوئی آدمی جس سے قرض لے لیکن کوئی ملا نہیں پھر باہر گئے کوئی ملا نہیں اور ٹرین کا وقت قریب ہو گیا تو ان بچوں سے کہا کہ بھائی میرا ٹکٹ لے لو اور سفر شروع کیا بولے آگے کوئی پنجاب کے کسی اسٹیشن پر کوئی بڑا رئیس جو ان کا جاننے والا تھا وہ ان کو ملنے کے لیے آیا دو روپے کا ٹکٹ تھا شاید اس وقت تو وہ ملنے کے لیے آیا تو ملاقات کی خیر خیریت مجھے سہارا کرتے ہوئے وہ اترتے ہوئے حضرت کو ہدیہ دے کر گیا ایک کور دیا اس نے بولے وہ کور ہاتھ میں ہی رکھا دو انگلیوں کے درمیان میں دبائی رکھا ہاتھ میں اور وہاں اسٹیشن آ گیا اگلا جہاں اترنا تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ہجوم تھا استقبال والوں کا ایسا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو استقبال والے سب اس کو گھیر لیتے ہیں اب یہ دو بچے غائب ہو گئے تو تو سب آ گئے وہ جو رفیق سفر رہے تھے وہ تو غائب ہو تو جب تھوڑے آگے چلے تو ان کو یاد آیا کہ بھائی وہ کہاں گئے وہ لڑکے کہاں کے ہے بلائے ان کو ادھر وہ لوگ کور ابھی آج میں تھا جیب میں بھی نہیں رکھا تھا وہ ان کو دے دیا تو انہوں نے کہا نہیں اگر بولے لے لو تو وہ لے لیا بولے کھولا تو اس میں دو سو روپئے تھے تھے بولے اس کو نہ کھول کے دیکھا نہ جیب میں رکھا ایز اے فقیر آدمی ہے یہ اصل شان ہے یہ اصل شان ہے دین کی خدمت گزار اور یہ ہمارے اصلاف ہیں یہ کوئی پرانے زمانے کے نبیوں کا قصہ نہیں ہے اور یہ پہلی صدی کے صحابہ کا قصہ نہیں ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کے اصل یہ بنیادیں ہیں ہماری تو پھر ذہن یہاں وہاں کہیں نہیں جائے گا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے وہ پارٹی کے لوگ سیاسی خاندانوں کے لوگ اپنی چند تکوں کے خاطر آواز لگاتے کہ ہم لڑ لیں گے خون کے آخری قطرے تک اپنا حق لیں گے اس سے کہیں گنا زیادہ قوت سے بولیں گے کہ ہم یہ کہ ہمارا یہ مشغلہ ہے ہمارا بھی ہماری اولادوں کا بھی یہ مشغلہ ہے کہ ہم اپنے بس سے اپنے اختیار سے اس کی کوشش کریں گے ہاں جو خاندان پہلے سے ان میں لگے ہوئے ہیں ان پر یہ محنت کریں گے کہ ان میں لگ کر دیندار بن جائیں جو سیاست میں ہے وہ وہاں رہے دیندار بن ہمیں نہیں چاہیے وہاں دیندار بن کے رہے تاکہ اچھی سیاست کرے اور جو دفتروں میں ہے وہاں دیندار بن جائے تاکہ ایمانداری سے کام کرے جو تجارت میں ہے وہ دیندار بن جائے تاکہ صحیح تجارت کرے تاکہ اپنے لیے اپنی نسل کے لیے ہمارا انتخاب اور اس کے لیے خون کا آخری خطرہ ہے اس پر جمتے ہوئے شکر پیدا کرتے ہوئے اس کو بڑھانے کی کوشش مکتب کی ذمہ داری ہے امامت کی ذمہ داری اس کے ساتھ عوام سے ربط ہے بچے بچے سے ربط ہے ہمارے محلے کے بچوں کو بھی جانتے ہیں بڑوں کو بھی جانتے ہیں بوڑھوں کو بھی جانتے ہیں ان کی مالی اور دنیاوی حیثیت کے حساب سے ہم نہیں جانتے ہوں مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کے پاس جائیں گے فقیر کے ساتھ بھی ہمدردی لے کر جائیں گے اور محلے کا سب سے بڑا رئیس ہے اس کے پاس بھی ہمدردی لے کر جائیں گے ہماری توازو ہماری مجبوری نہ ہو اس سے صاحب ہے اس میں متولی صاحب ہے اس میں توازو ہے اور کوئی متولی نہیں ہے تو توازو نہیں کریں گے یہ تو ہمارا دین ہے توازو اور یہ تو ہماری صفت ہے توازو ہماری صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے جم شو الارض ہونا جو زمین پر آجیوی سے چلتے ہیں مجبوری نہیں ہماری خود داری ہم کسی کی چائے کے محتاج نہیں ہیں ہم چائے پلائیں گے نہیں ہے تو قرضہ کر کے پلائیں گے مہمان نوازی میں حضور نے قرضہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے تو مہمان آ گئے کچھ نہیں تھا قرض کر کے ان کو کھلایا تو ہم ہم چائے پلائیں ہمیں کسی کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں اس لیے کہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے نہ ہمیں اس کو جمع کرنا ہے نہ ہم اس کو زیادہ چاہتے ہیں استعمال کے لیے بھی اسے بدل مطلب ہو گئی ذرا استعمال کا معیار اچھا ہو جائے حضور علیہ السلام چاہتے تو سب سے اعلیٰ معیار کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے اور مدینے میں سب سے بڑا محل آپ بنا سکتے تھے لیکن یہ نبوت کا طریقہ نہیں یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے آپ چاہتے تو سب سے اعلیٰ معیار کی چیزیں استعمال کر سکتے یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے نبوت کا طریقہ نہیں نبوت کا طریقہ تو اپنی عوام کے ساتھ ہے غریبوں کے ساتھ اور آپ کو کہاں جا رہا ہے بس بس کا وہ نے مہاجری نہیں یہ کون لوگ ہیں فقرا تھے اصحاب سوفا تھے آپ کو کہا وس بر نقص وجلی سے کہا اسے اس میں مجاہدہ ہے یہ جو گاؤں ہے جس میں مجاہدہ ہے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون تو ان کا ایک تو اللہ کے ذکر اور یاد بھی ہے اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور کچھ نہیں تو اس لیے یہ راستہ اللہ نے دیا ہے ہم کو اس پر ہم شکر گزار ہیں یہ سبلیت کے راستے سے جو اگلا کام ہے کہ بھائی امامت کے ساتھ مقصد کے ساتھ ہمارا عوامی ربط ہو تعلیم و تعلم کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا عوامی ربط ہے حضور کا عام ربط ہے غریبوں سے ایمانداروں سے پڑھے لکھوں سے ان پڑھوں سے اور جن کا جن تک رب پہنچنا نہیں ہوا اس کے بارے میں اندر بے قراری ہے کہ ہم پہنچے وہاں تک آپ جہاں تک جا سکتے تھے آپ گئے نہیں جا سکے وہاں آدمی بھیجے اور آپ دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے گھسنے انتظام کر کے گئے دنیا سے گئے تو حسن انتظام کر کے گئے ایسے افراد تیار کر کے گئے جو گئے پیچھے جسے میں نے دو مثالیں دی ہیں ادھر دارالعلوم کے لوگوں کی حضرت مولیا صاحب کی انہوں نے بھی یہی کیا جتنا وہ کر سکتے تھے خود کیا انہوں نے اپنے مدرسے کے ساتھ جیسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی آسام میں کبھی بنگال میں کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں ایسے اور لوگ بھی اور پھر اپنے بعد اس نے انتظام کر کے گئے ایسے افراد مرد چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے حضور بھی اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے ان کو اللہ کہہ رہا ہے رجال اصل مرد یہ ہے رجال اللہ تل ذکر اللہ کہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے تو ایسے ہی کہ ہم جب تک ہیں اللہ کا کام کرتے رہیں اپنے بس کا کریں گے تھک جائیں گے چور ہو جائیں گے جو ہیں اپنا لگا دیں گے یہ طریقہ نبوت کا کہ جو ہیں لگا دیں سب تو اب کیا کر رہے ہیں یہ تقاضے اور آ رہے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کے جو قصے ہیں ایک طرح سے بلال حضور کے خزانچی تھے جب بھی کوئی حضرت ان کو کام دیتے بھائی یہ کرو ان کو کھلاؤ ان کو پلاؤ یہاں دو وہاں دو ختم ہو جاتا تھا تو بلال قرضہ کر لیتے تھے پھر زید ابن سونا کا قصہ ہے وہ آئے اور کہا کہ آپ قرضہ لیتے ہو میرے پاس سے لے لیا کرو ان سے لیا پھر اور پھر اس میں واقعہ مشہور ہے بلال کا وہ ایک اور موقع پر جب کسی اور سے قرض تھا وہ جب ابن سونا تو خود ہی آ گئے تھے لینے کے لیے اور ایک اور قرض تھا جس میں اب بلال کو انہوں نے وارننگ دی تھی کہ وہاں تک میں اتنے دنوں میں نہیں دیا تو غلام بنا دوں گا بلال حضور کے پاس آئے اور تدبیر کی ذرا آگے پیچھے ہو گئے تھے ابھی تیاری کی تھی لیکن اس میں انتظام ہو گیا تھا رات کو حضور نے کہا اگر میں بس ابھی نکلا تھا صبح کا انتظار کر رہا تھا صبح ہو جاوے سفر کروں لیکن اتنے میں حضور کا خاصیت پہنچا کہ بلال کو بلاؤں تو بھائی تمہارے قرض کا انتظام ہو گیا یہ قرضہ کوئی مکان بنانے کا تھا آپ نے گھر بنایا تھا مسجد شادیاں کی تھی بچوں کی آپ نے اس میں قرضہ ہو یہ دین کے خاطر تھا یہ میراث ہے یہ آپ کی طبیعت سے یہی چاہا جا رہا طبیعت سے تو پھر اس سے عوامی رب تو بڑھے گا اور لوگ آئیں گے اور بنیادی جو فرائض ہے وہ زندہ ہوں گے نماز ابھی اس وقت ہم سو سے کتنے فیصد نماز ہمارے محلوں میں سو فیصد رہی ہے پچاس فیصد رہی ہے یہ یہ لوگوں کے ساتھ پہنچنا ان سے ربط بنانا ان سے تعلق پیدا کرنا ان کے پاس جہالت ہے قدر نہیں ہے جہالت میں یہی ہوتا ہے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے لوگ کرتے ہیں عموماً ہے یعنی اسی فیصد نبے فیصد ملیں گے ایسے ماں باپ جن ماں باپ نے ان کو کھلایا پلایا ماں نے دودھ پلایا باپ نے پسینہ بہایا اور کھلایا تو وہ ان کی قدر نہیں کر رہے ایک دوسروں کی قدر رہا نہیں دو پارٹنر ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں سمجھ اور وہ ان پر تو ہماری چرانے کی غرض نہیں ہے نماز پڑھنے تو آتے نہیں وہ